ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے عشق و مہر و محبت کے پہچان ہے جان بھی لٹا نہ ہی ایمان ہے صحیح سیدے بولتے آدم ہوں بے حشر میں سیدے بولتے آدم ہوں حشر میں سیدے بولتے آدم ہوں میں حشر میں یہ ہمارا پیغمبر کا فرمان ہے یہ ہمارا پیغمبر کا فرمان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نہ نبوت پہ قربان ہے پیچھے میں سب اور آگے تھے آپ پیچھے میں سب اور آگے تھے آپ میں سب اور آگے تھے آپ آپ کی اس امامت کی کیا شان ہے آپ کی اس امامت کی کیا شان ہے عشق و مہر و محبت کے پیچان شان ہے جانبی پر ہی ایمان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے اس عقیدے پہ دو کیا دلائل تمہیں اس عقیدے پہ دو کیا دلائل تمہیں اس عقیدے پہ دو کیا دلائل تمہیں جس عقیدے کا انوان قرآن ہے جس عقیدے کا انوان قرآن ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے اے جوانان حق میں نبوت اٹھو اے جوانان جوانان حق میں نبوت اٹھو اے جوانان حق میں نبوت اٹھو آپ کا منتظر آج میدان ہے آپ کا منتظر آج میدان ہے عشق و مہر و محبت کے پہچان ہے جانبی پر لوگ نہ ہی ایمان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے قادیانی ہے ہے دین و وطن قادیانی ہے نی دین و وطن قادیانی ہے نی ہے دین و وطن یہ تقاضا ہے ایوان و ایوان ہے یہ تقاضا ہے ایوان و ایوان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قرآن قربان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے ہر مسلمان کا آت خون دل ہر مسلمان کا آت خون دل ہر مسلمان کا آت خون دل شان شائن امم کا ہے اے মানে شان ہے شاہ امم کا ہے ایوان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم نبوت پہ قربان ہے عشق مہر و محبت کے پہچان ہے جان نبی پر نہ ہی ایمان ہے ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے جان ختم میں نبوت پہ قربان ہے